على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز نے کرام جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں بات آ چکی ہے شیطان انسانوں کے پیچھے اور بالخصوص عبادت گزار مسلمانوں کے پیچھے بڑی قوت کے ساتھ لگا ہوا ہے اللہ کے دربار سے جب وہ نکالا گیا اس نے وعدہ کیا میں جن انسانوں کی وجہ سے جس بنو آدم کی وجہ سے اور جس آدم شخصیت کی وجہ سے اے اللہ تیرے دربار سے میں نکالا گیا ملون ہوا مردود ہوا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا ان کی نسلوں کو میں معاف نہیں کروں گا شیطان اپنے وعدے پر قائم ہے اور اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے اور اس نے آبیل اور حابیل کی لڑائی کرا کر قابیل کے ذریعے سے حابیل کا قتل کرا کر اس دنیا میں اپنے وعدے کی تکمیل کا اپنے وعدے کو پورا کرنے کا سب سے پہلا ثبوت دیا ان دونوں میں دشمنی پیدا کی حسد کو پیدا کیا اور لڑکی کے معاملے کو لے کر قابیل کے دل کے اندر وسوسے پیدا کیے اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا اس وقت سے لے کر اب تک آج تک برابر شیطان اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی قربت حاصل نہ کریں اگر کسی دباؤ کی وجہ سے عبادت کرنے بھی لگتے ہیں خانخواہ میں گئے خانخواہ کا دباؤ تھا مدرسے میں گئے نماز چھوڑیں گے استاد صاحب ماریں گے محتمیم صاحب مدرسے سے نکال دیں گے جماعت میں گئے مسجد میں کھانا سونا رہنا پھر کیسے نماز چھوڑیں گے حج میں گئے عمرے میں گئے ساری دنیا بھاگ رہی ہے حرم کی طرف میں سوؤں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے حالات کے دباؤ کے تحت یا عادت کی وجہ سے عبادت کر بھی لیتا ہے اس نے کئی ایسے راستے ڈھونڈ رکھے ہیں کہ ان عبادتوں کی روح کو وہ نکال دے نماز رہے نماز کی جان نہ رہے روزہ رہے روزے کی روح نہ رہے تلاوت رہے تلاوت کی لذت نہ رہے سجدے رہے سجدے کی روح نہ رہے اب اسی کوشش میں لگا ہوا ہے وہ اسی لیے ایسے ایسے آمال جس کی ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہم گھر سے نکلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی بدکار عورت فواہش کے لباس پہن کر نکلی سر پر اماما بھی ہے داڑھی بھی ہے چہرے پر نماز کی نیت بھی ہے گورنے پر گورے جا رہے ہیں احساس بھی نہیں کہ اس سے ہوگا کیا ایسے خطرناک ہیں یہ گناہ لیکن آبدوں کے نزدیک اس نے اس کو چھوٹا بنا کر پیش کیا غیبت ہے حسد ہے بہتان ہے تہمت لگانا ہے بد نگاہی ہے اس کا ہمارے پاس کوئی مقام ہی نہیں کھلم کھلا کپڑے پھاڑ کر زنا کرے تو گنا شراب خانے میں جا کر باٹل مارے تو گنا چھری لے کر پیٹ میں چبائے اور جسم کو گودے تو گنا غذا میں ملاوٹ کرے یہ ترقی ہے دوائی میں ملاوٹ کرے یہ ترقی ہے صحت کے نام پر ہاسپٹل کے نام پر نرسنگ ہوم کے نام پر ایجوکیشن کے نام پر تعلیم کے نام پر اسکول کے نام پر دھوکہ دے یہ ترقی ہے صرف سور کا گوشت کھائے تو گنا کسی کی لڑکی کو لے کر بھاگے تو گنا یہ اتنے خطرناک گنا ہیں ان گناہوں کا احساس اور ان گناہوں کا شور اس نے مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیا قرآن نے اتنا سخت کہا آئیو اب آہدم ایاقلاح باقی ہی میتن فکری تمو تصور کیجیے آپ آپ کا ایک بھائی ہے مرا ہوا ہے سنگ دل سے سنگ دل سخت دل سے سخت دل انسان مرے ہوئے انسان کے تعلق سے اپنے دل میں نرمی رکھتا ہے قرآن کہتا ہے غیبت کرنا گویا مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے کے برابر ہے تصور کر کے دیکھیں آپ اتوار کو اپنی بیگم اپنی بچوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے گئے آپ کیا پانی پوری مسالہ پوری مسال ڈوسا شیخ کباب اور چکن ٹکا کھا رہے ہیں تصور کیجئے کہ آپ کی پلیٹ کے اندر مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو رکھا گیا ہے یہ جو شیخ کھا رہے ہیں یہ تلی نہیں یہ قرآن کہتا ہے کتنا سنگین گنا ہے یہ ہمارے پاس نماز ہے روزہ ہے تلاوت ہے داڑھی ہے تحجد ہے اشراق ہے عوامین ہے اور آم برابر اپنا گنا کر رہی ہے زبان برابر اپنا گنا کان برابر اپنا گنا دل دماغ برابر اپنا گنا کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ میں نے بارہ یہ بات کہی کہ رب کائنات آقا کے جوتوں کے دھول کے سبقے میں ہمیں جنت دے دے تو دے دے ورنہ بڑا مشکل مسئلہ ہے روایت میں آتا ہے ایک آدمی مر رہا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن کلمہ طیبہ سے اللہ نے اس کو محروم کر دیا ہے گنا کیا ہے پتا ہے آپ کو سور نہیں کھایا اس نے کتا نہیں کھایا قتل نہیں کیا بدکاری نہیں کی زنا نہیں کیا شراب نہیں پی جہیز نہیں لیا حیرت کریں گے آپ گناہوں کا احساس اور گناہوں کا شعور آج ہماری ڈکشنری سے نکل چکا ہے ہم گنا کو گنا نہیں سمجھتے حدیث میں فرمایا کہ یہ منافق کی نشانی ہے مومن کے اوپر گنا آتا ہے ایسے سمجھتا ہے کہ پہاڑ اس کے سر کے اوپر رکھ دیا گیا ہو اور منافق گنا کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ مکھی بیٹی اور اس کو اس نے دھکا دے کر اڑا دیا ہوا دے کر اڑا دیا کیا گنا کہ جس سے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہیں داڑھی منا رہا ہے نماز چھوڑ رہا ہے حج اس نے نہیں کیا زکات کو اس نے کھا لیا پڑوس کی عورت کی آبرو لوٹ لی فرقہ وارانہ فساد کیا بم دھماکہ کیا دہشت گردی کچھ بھی نہیں اشراف عوابین تحجد داڑی تلاوت ذکر خانخواہ سب کچھ نماز پڑھ رہا ہے آپ نے غور کیا پہلی سب کے مسلی طے ہیں یہ پہلی سب کے یہ دوسری سب کے یہ دوسری رکعت میں آنے والے یہ تیسری رکعت میں آنے والے یہ بالکل بارڈر پر آنے والے کہ مل گئی تو تشہد اور نہ ملی تو جماعت چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں مستقل ایک طبقہ یہ کام کر رہا ہے مسجد کے اندر طے ہے صاحب الحمد للہ بھائی یہ پہلی سب کے مسلح ہیں اور یہ شتابی ایکسپریس کی طرح دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ وضو کیا آدھا وضو کا پانی آزا پر آدھا وضو کا پانی جسم پر اور امام سلام پھیرنے کے قریب دھڑک سے مارا اور جو ہے تشہد کے اندر بیٹھ گیا اب نماز تو ملی جماعت تو ملی دنیا کا کوئی مفتی یہ نہیں کہتا کہ یہ بے نمازی ہے یا اس کی نماز نہیں ہوئی بلکہ حدیث میں ہے اگر کوئی آیا اور جماعت چھوٹ گئی اور پھر اس نے انفرادی نماز پڑھ لی اللہ اس کی نیت پر فیصلہ کرتے ہوئے جماعت کا ثواب دے دیں گے لیکن کسی نے عادت بنا لی ہمیشہ یہی کام ڈیڑھ بجے جماعت ایک پچیس کو مسجد میں داخل ہوا سیدھے بیت الخلا کی لائن میں ایک ہاتھ سامنے ایک ہاتھ پیچھے دروازوں پر کھٹکھٹاتے ہوئے منہ سے کھنگارتے ہوئے اب وہ آئے صاحب ڈیڑھ بجے اب یہ گئے فارغ ہوئے آئے وضو کیا یہی عادت بنا لی حیرت کریں گے آپ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ایسے نمازی سے مرتے وقت کلیمے طیبہ کو چھین لیں گے اور قرآن نے پانچویں پارے کے آخری صفحے میں ایسے نمازی کو منافق قرار دیا یہ منافق ہے یہ نماز نہیں پڑھتا یہ دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اپنے مزاج کو پورا کرنے کے لیے یہ کسی مجبوری کی ہے احساس اس گنا کا ان المنافقین یخادعون اللہ وہ خادعہم قرآن کہتا ہے منافق یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے اور قرآن کہتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے ویدا قاموں الاسلاتی قاموں کسالا یہ قرآن کے الفاظ ہیں بریلوی مکتب فکر تبلیغی مکتب فکر جماعت اسلامی دیوبندی ہم گولی ماریں گے ایسے مکتب فکر کے مفتی کو مفتی صاحب بے نمازی سے یہ بہتر ہے بیت الخلا جا کر توشا دیکھ کر آ کر نماز پڑھ رہا ہے قرآن کہتا ہے یہ منافق ہے منافق یہ سوچتا ہے میں سلام پا کر تشہد پا کر میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں یہ قرآن کے الفاظ ہیں ان المنافقین بے شک منافق یخادعون اللہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہوا یوخادی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کیا ہے دھوکا وہ ایزا قامو الاسلاتی قامو کسالا نماز جب پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں آخری سب کے بارے میں طے یہ آخری مسلی ہے یہ آخری ممبر ہے یہ آخری پلر ہے یہ آخری میں آنے والے فجر کی نماز پڑھ کر جائیں تو کچھ چہرے آپ کو نظر آئیں گے ہے اس کا احساس وہ اپنے آپ میں وقت کا ولی سمجھا ہوا ہے وقت کا کتب سمجھا ہوا ہے میرے محلے میں کتنے کتنے کتے نماز پڑھے بغیر سوئے رہتے ہیں چلو مجھے جماعت تو مل رہی ہے نماز تو مل رہی یہ قرآن کہتا ہے یہ دھوکہ دے رہا اللہ کو اور سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے پامو کال الناس یہ ریاکاری کرتا ہے اولا یسکرون اللہ اللہ کلیلہ اور قرآن کہتا ہے یہ اللہ کا ذکر ہی کرنے والا نہیں مگر تھوڑا نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی نگاہ میں منافق اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسلسل اس عمل کی وجہ سے موت کے وقت کلی میں تیوہار چھین لیتے ہیں اور شیطان یہ کام برابر کرا رہا ہے احساس گنا کا ہم سے ختم ہو چکا ہے زبان جو چلی آم جو چلی اور پیر جو چلے ہاتھ جو چلے کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں احساس بھی نہیں اور شور بھی نہیں ہے نہ ہم اپنی دعاؤں میں اس کا ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں اللہ قرض کو پھٹا دے اللہ میری لہلا مجھے دے دے اے اللہ اب پیشاب ٹیسٹ کو جا رہا ہوں پاخانے ٹیسٹ کو جا رہا ہوں رزلٹ اچھا دے دے آج بچے کا ایگزام ہے کون ان آنکھوں کی حفاظت اس دل زبان اور یہ وہ گنا جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے اور ہماری پوری عبادت کے ڈھانچے کو گرا رہے ہیں بلک کے رہنے والے حضرت عبد الرحمان میں نے بتایا کہ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ تمام کا حج قبول ہوا اور یہ بلک کے رہنے والے عبد الرحمان کا حج قبول نہیں ہوا گئے ان میں تلاش کرتے ہوئے کتنے ہم جو کہتے ہیں کہ جورو کا غلام بیوی کا غلام تم طلاق دو گے ہمیں نکاح کرنا کیوں کہتے ہیں کچھ کام نہیں آتی خبر میں یہ گوشت کا حیض و نفاس کا لوتڑا کچھ کام آنے والا نہیں ان کی وجہ سے کیوں آخرت برباد کرتے ہو نہ پیرانے پیر کام آنے کے نہ جنید بغدادی ارے کانگریس کا لیڈر جنتا کا لیڈر دھڑا کا لیڈر آزاد پارٹی کا امیدوار یہ بہت دور کی بات امام الانبیاء شافی محشر ساخی کوثر سعید الم سعید الجن امام الانبیاء اور اللہ نے اپنے کلیمے میں جن کا نام جوڑا ہے آدم فرماتے ہیں کہ جب میرے مٹی کے جسم میں روح کو ڈالا گیا ہر جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے ہر ان کے پیشانے میں محمد کا نام ہے پھولوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے جنت کے رضوان کے منہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ ہے ہوائیں سر سر چلتی ہیں جنت کی وہ ضرورت پڑتی ہیں اتنا اونچا کتنا اونچا مقام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رہا جو لخت جگر نور نظر جو آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے فاطمہ تو ویزا تم منی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اس غلامی کو طلاق دو یہ اولاد کے غلامی کو طلاق دو یہ کچھ کام نہیں آنے کے یہ لیڈر تو دور کی بات آخان ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا کو فرمایا بیٹی فاطمہ کچھ لینا ہے لے لے قیامت کے دن ایک سبحان اللہ کی کمی ہوگی تو کل یہ نہ کہنا کہ میرا باپ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنکھوں کے سامنے ابو طالب کے پیر کے اندر جہنم کے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے ابو طالب جو آپ کے لیے جان دیتے تھے دل و جان سے چاہتے تھے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے اور آپ کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے اور کسی نے جب آپ بکریاں چرانے گئے تو افواہ اڑا دی کہ آپ کا قتل ہو گیا میان سے تلوار نکال لی اور کہا کہ جب تک میرے بھتیجے کا میں انتخاب نہیں لوں گا میرا خون ٹھنڈا نہیں ہوگا آنکھوں کے سامنے ان کو جہنم کے آگ کی جوتیاں جس کی وجہ سے سر کا بھیجا کھول رہا ہے یہ عورت کام آئے ارے کس وجہ سے آخرت تباہ کر رہے ہو ارے تم دیوانی ہاسپٹل سے تو نکل کر نہیں آئے ابراہیم جن کا لقب کلی اللہ تھا ان کے باپ آزر کو بجو ایک جانور ہے حقیر جانور ہے اسے کیچڑ میں لپیٹ کر مٹی میں لپیٹ کر گلے میں پھندا ڈال کر فرشتے کھینچ کر حضرت ابراہیم قلید اللہ علیہ سلاط تو السلام کے سامنے ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے حضرت ابراہیم دیکھتے رہ جائیں گے ابراہیم کام نہ آئے تیری جرو کام آئے گی پیشاب لے کر پھر رہا ہے بہانا لے کر پھر رہا ہے کپڑے کو پیچھے پڑا ہے جوتوں کے پیچھے پڑا ہے جسم میں مسے آ گئے پیک کی کنسنیاں آ گئی پاخانہ صاف نہیں ہے پا پیشاب کی رنگت بد اسی کے لیے تو پیدا ہوا ساری زندگی کا خلاصہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کا عذاب بیویاں پیغمبروں کو ملی تھی اولیاء کو ملی تھی سلحا کو ملی تھی حضرت حنزلہ کو بھی ملی تھی غسل کی نوبت آنے سے پہلے شہادت کا جام انہوں نے پی لیا اور نتیجہ یہ ہوا برسات کے پانی کے قطرے ٹپ ٹپ گرنے لگے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برسات تو سارے علاقے میں ہونی چاہیے یہ مخصوص جگہ پانی کیوں گر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنزلہ بیوی سے ملاقات کر کر غسل نہیں کیا اللہ کے راستے کا بلاوا آ گیا جہاد کا بلاوا آ گیا اور اس نے جامع شہادت پی لی تو اللہ کے فرشتے اسے غسل جنابت دے رہے ہیں بیوی نہیں تھی ان کی حق ادا کرنے والے نہیں تھے وہ کیا ہو گیا ہے ہماری سوچ کو کیا ہو گیا ہماری سمجھ کو کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے کوئی کسی کا مددگار اور معامل نہیں ہے یہ عبادتیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے یہ نبی کو راضی کرنا ہے اور خطرناک ایک مرد جس کو کہتے کہتے ہم اپنا دم نکال دیں گے کوئی اسلام پرستی کے لیے تیار نہیں جماعت جمیت ادارے علاقے خاندان قبیلہ ملک اسبیت کے اندر مبتلا ہیں ان چیزوں سے بالا تر ہو کر اللہ کی محبت الحب اللہ فلّہ فی فلّہ اللہ کے لیے محبت اللہ کے لیے دشمنی آج یہ ہمارے اندر نہیں ہے اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ایک علاقے میں محلے میں ایک بہار کے امام بدکاری کے اندر مبتلا ہو گئے وہاں کی کمیٹی اور علاقے کے وہ لوگ جن کو وہ امام صاحب چندہ کر کر دیتے ہیں طے ہے بات جن کا پچھلا ریکارڈ بھی خراب ہے اور امکان ہے کہ اس گناہ کے اندر وہ اب بھی ملوث ہیں صرف ہماری پارٹی کو چندہ کرا کر دیتے ہیں ہماری مسجد کو چندہ ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حق بولنے والوں کے لیے دروازے بند لوٹی کام کرنے والے زنا کرنے والے چوریاں کرنے والے بدکاری کرنے والے عیاشی کرنے والے داڑیاں مڈانے والے یہودی لباس پہننے والے راستے کھلے ہیں ان کے لیے مجھے کچھ کر دے مجھے چندہ کر کر دے دے اس عصبیت نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے برباد کر کے رکھ دیا ہے ہمیں اس اسبیت کو نکالو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین الفاظ برے سے برے الفاظ اسبیت کے مرض میں مبتلا ہونے والوں کے لیے آپ نے استعمال فرمائے ہیں یہ وہ گناہ ہیں جو نیک و کار لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو نمازی پریزگار مسجد کے خادم دینی تنظیموں کے خادم کیسے ہیں گنا دیکھا آپ نے اتنے خطرناک ایک آن کی آن میں ایمان اور اسلام کے ڈھانچے کو گرا کر رکھ دے تباہ اور برباد کر کر رکھ دے مالک ابن دینار فرماتے ہیں میں گیا عبد الرحمان بلقی کا قیمہ تلاش کرتے ہوئے ان کو اللہ نے بتا دیا فرمایا کہ مالک ابن دینار آئے ہو جو خواب تین دن سے مسلسل دیکھ رہے ہو یہ خواب شیطان کا نہیں رحمان کا خواب ہے ان کو شک تھا کہ خواب کوئی بھی ہو سکتا ہے شیطان خواب میں تصرف کر سکتا ہے یہ خواب رحمان کا خواب ہے میں ہی وہ گنہگار بندہ ہوں کہ اللہ نے تمام کا حج قبول کیا مینا کے جو ہے ارکان کو قبول کیا ارفات کے قیام کو قبول کیا صحیح کو قبول کیا طواف کو قبول کیا میں ہی وہ گنہ گار سیاکار بندہ کہ اللہ نے میرے حج کو مردود کر دیا اے مالک ابن دینار تم تو ابھی خواب دیکھے ہو چالیس سال سے میرا رب یہی کہہ رہا ہے لا لبیک ولا صادق عبد الرحمان بلقی تیرا لبیک اور تیرا صادق قبول نہیں آج آپ نے خواب دیکھا میرے رب چالیس سال سے میرے رب کی طرف سے یہ الفاظ میں سن رہا ہوں کہا کہ پھر حج پر حج کر رہے ہو عبد الرحمان بلقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس در کو چھوڑ کر کہاں جاؤں جو میرا حج قبول کرے اگر وہ لا لبیک بھی کہتا ہے لا صادق بھی کہتا ہے تو جاؤں کہاں جو میری لبیک اور صادق کو قبول کرنے والا ہو مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اللہ آپ سے اتنا ناراض کہ چالیس سال کی عبادت سارا مال دولت اللہ کے راستے میں دے دیا ہر پل اللہ اللہ پورے علاقے میں مشہور اگر کوئی ولی ہے قطب ہے عبدال ہے عبد الرحمان بلقی ہے اور اللہ ہے کہ عبادت قبول کرنے والا نے کیا گناہ کیا آپ نے فرماتے ہیں بیوی کی بات مان کر جورو کی غلامی کر کر نہیں حدیث میں آقا نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ آدمی بیوی کی غلامی کرے گا اور ماں باپ کی ناپروانی کرے گا ماں کا دل دکھائے گا باپ کا دل دکھائے گا عورت کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ نہ یہ بات نہیں تھی شراب پی کر میں نشے میں تھا مجھے اچھے برے کی تمیز نہیں تھی رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا نشے میں مدہوش تھا عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں خمر کے معنی اوڑھنی کے دوپٹے کے عورت اوڑنی اوڑھتی ہے دوپٹہ استعمال کرتی ہے تو ڈھک جاتی ہے شراب کو خمر اس لیے کہا جاتا ہے عربی میں کہ جو پیتا ہے اس کا دل اور دماغ ڈھک جاتا ہے اور پھر وہ ایسے ایسے کام کرنے لگتا ہے کہ انسانیت اس سے شرمانے لگتی ہے کوئی بیٹی کے ساتھ بلاکار کوئی ماں کی آبرو لوٹنا کوئی باپ کا قتل کرنا یہ سب نشے کی حالت کے اندر زیادہ تر کیسز ہوتے ہیں فرماتے ہیں بیوی کی بات مان کر نہیں جورو کی غلامی کر کر نہیں وراثت کا جھگڑا نہیں جائیداد کا اختلاف نہیں اور مال و دولت کی لڑائی نہیں شراب کے نشے میں مدہوش تھا رمضان کا چاند نظر آ گیا میرے ابا حضور میرے قریب آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹے کب تک تیری یہ حرکت رہے گی دیکھ چھوڑ دے روزہ شروع کر لے توبہ کر لے میں نے نشے کی حالت میں باپ کے منہ پر جو بھوسا لگایا مکہ لگایا میرے باپ کی آنکھ پھوٹ گئی تو میرے باپ نے کہا اللہ تجھے ہدایت سے محروم کر دے اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے وہ نشے کی حالت میں میں نے جو باپ کے جو ہے مکہ مارا تھا گھوسا مارا تھا آج تک میرا رب مجھ سے خفا ہے کتنی مرتبہ کتنے نیکوکار پرہزگار باپوں کا دل دوڑا ہوگا ماں کے دل کو دکایا ہوگا بیوی کی غلامی کے اندر بھائیوں بہنوں کے رشتوں کو توڑا ہوگا اقریبا اولیا آئزہ ان سے ناطے توڑے ہوں گے نشے کی حالت کے اندر نشے کی حالت میں چالیس سال تک اللہ کے دربار میں جا کر رو رہے ہیں فرماتے ہیں کہ جب مجھے ہوش آیا اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ تم نے باپ کو نشے کی حالت میں گھوسا مار دیا اور آنکھ نکل گئی اور باپ نے یہ بدوا دی میں نے لاکھ کوشش کی باپ کو باپ نہیں مانا سارا مال دولت اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا دن رات دن میں روزہ رکھتا رات میں عبادت کرتا ایک دن دو دن نہیں ایک سال دو سال نہیں چالیس سال تک اللہ راضی نہیں ہوا مالک ابن دینار رحمت اللہ ہے یہ گنا کا احساس ہمارے پاس ماں کے لیے کیا الفاظ ولا ولا تنہر ہوما وقل ہوما قلم کریما علما فرماتے ہیں اللہ اور نبی کے بعد قرآن شریف کے اندر تعظیم اور تکریم کے الفاظ آئے ہیں یہ والدین ہی کے لیے آئے ہیں ولا تقلوم اف اف تک نہ کہو ولا تنہر ہوما اور انہیں ڈانٹو نہیں وک اللہ قولن کریما اور ایک جگہ فرمایا وہ ان جہدا کا انام تشری کا بھی ماں نئی سالہ کا بھی علم فلا ہوما اگر وہ تجھے شرک کرنے پر کفر کرنے پر گناہ کرنے پر مجبور کریں فلا ہوما ایسے ماں باپ کی اس معاملے کے اندر بات نہ ماننا آگے کہا کہ کوئی یہ کہے میرا باپ داڑی مڈا تھا میری ماں فیشن ایبل تھی رنڈیوں کا لباس پہنتی تھی اس لیے میں ماں کو جواب دیتا ہوں باپ کا دل دکھاتا ہوں قرآن نے کہا وہ صاحب ماں کی دنیا معروف کہ اس کا جو گناہ کا حکم دینا اس میں تو تم عمل نہ کرو لیکن دنیا کے حد تک اور جب تک وہ زندہ رہے ان کے ساتھ تم نیک معاملہ کرتا رہو ہے ہم نہیں سمجھتے گناہوں کا احساس ختم ہو چکا ہے اور شیطان اپنے وعدے کو نبھا رہا ہے اپنے فارمولے کے اندر کامیاب ہے مالک ابن دینا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر تیرا باپ زندہ ہے تو بس سمجھ لے تیری آفیت ہے اگر تیرا باپ اس دنیا سے پردہ کر چکا ہے اور مر چکا ہے کوئی چیز تجھے بچانے والی نہیں یہ چالیس سال نہیں چالیس لاکھ سال تک خدا کے کابے کا گلاف پکڑ کر اللہ کو منوانا چاہے گا تیرا رب تجھے باپ نہیں کرے گا ایک نشے کی حالت میں شراب پی کر یہ کام کیا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا عبد الرحمان بلکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مالک اللہ کا کرم ہے میرا باپ زندہ ہے اور اس مرتبہ حج بیت اللہ میں آیا بھی ہوا ہے فلاں خیمے میں ٹہرا ہوا ہے مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کے خیمے کو تلاشتا ہوا گیا اور جا کر سلام کیا قدموں پر گر گیا اور انہوں نے پوچھا تم کون ہو فرماتے ہیں میں مالک ابن دینار ہوں کہا کہ اللہ کے ولی آپ کیوں آئے میرے پاس کہا ایک درخواست اور بھیک لے کر آیا ہوں آپ اپنے بچے کو معافی دے دیں بڑی مشکلات کے بعد جب ان کے باپ نے معافی دے دی مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ آئے راستے کے اندر کافی فاصلہ تھا ایک خیمے کے اندر سو گئے آرام کرنے لگے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا فرمایا عبد الرحمان بلخی کو بشارت دے دو اللہ نے اس مرتبہ آنے والے سارے حاجیوں کا حج مردود کر دیا ناقابل قبول کر دیا عبد الرحمان بلخی کے توبہ کے صدقے نے اس مرتبہ آنے والے تمام حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا گئے اور جا کر عبد الرحمان بلخی کو خوشخبری سنائی اور بشارت سنائی انسان سمجھتا نہیں ہے کہ گناہ کیا ہوتا ہے خطا کیا ہوتی ہے صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا جس صغیرہ کو بار بار کیا جائے بیڑی پینا آج ہمارے پاس گناہ کتنے لوکو کار شادی کی محفلوں کے اندر یہ کمینے حاجی نوازی بیڑیوں کی سگریٹ کی تقسیم کرتے ہیں شاید کل وقت پڑنے پر رنڈیوں کا انتظام کریں گے شراب تقسیم کی جاتی ہے ہے گنا کا احساس اگر بیڑی پینا سگیرہ گنا مان لیا جائے سگریٹ پینا گٹکا استعمال کرنا زردہ استعمال کرنا سگیرہ مانا بھی جائے علماء نے کہا کہ صغیرہ سگیرہ نہیں رہتا اسرار کے ساتھ بار بار کرنے کے ساتھ بار بار کیا جائے تو سگیرہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا استغفار کے ساتھ کہ کبیرہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لی جائے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں کبیرہ استغفار کے ساتھ باقی نہیں رہتا اور صغیرہ اسرار کے ساتھ باقی نہیں رہتا وہ صغیرہ نہیں رہتا آج ہے احساس کتنے علماء عیمہ گٹکا کھا رہے ہیں بیڑیاں پی رہے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں ایسے گنا ہیں جو ساری عبادتوں کو تہس نہس کرنے والے اور برباد کرنے والے ہیں اور ہم مست قلندر بنے ہوئے ہیں ماشاء اللہ بھائی مسجد میں پہلے آ کر پہلی سب کا میں مسلی میں دوسری سب کا مسلی میں تلاوت روزانہ اتنے پاروں کا معمول اتنا سکھا کرنے کا اتنا خیرات کرنے کا ایک تھپڑ نشے کی حالت میں چالیس سال کے حج کو بیکار کر دیا ساری دولت اللہ کے راستے میں لٹا دی اللہ نے ایک ڈھیلا قبول نہیں کیا دن کو روزہ رکھا رات کو عبادت کی ایک سجدہ قبول نہیں کیا یہاں تیر پر تیر چلتے رہے کسی ہی جو ہے عورت کے جسم پر کسا ہوا برقع لالی لبسٹک اور یہ شیطان کے تیر ادھر سے بھی آتے رہے ادھر سے بھی آتے رہے سکس گانے ہوتے رہے فونوں کے اندر جو ہے شیلا کے اور منی کے گانے رنگ بچتے رہے اور یہود و نسارا کی موسیقی ہمارے گھروں کے اندر بچتی رہے ہمارے گھر ناچ کا گانے کے اڈے بنتے رہے کہ جس کو آخا نے فرمایا کہ جب میری امت کے اندر یہ احوال پیدا ہوں گے تو فرمایا ان یہ جب رات میں ناچ گانے میں ملوث ہوں گے اور صبح میں اٹھیں گے اللہ ان کے چہروں کو بندر اور سور میں بدل کر رکھ دے گا فرماتے ہیں ایک اللہ والے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کی شباہت کو دیکھ کر ان کی شکل کو دیکھ کر لفافہ دیکھ کر مضمون کو بھانپ لیتے ہیں اللہ والے اتقو فراست المومن وہ پہچان لیتے ہیں فراست ایبانی سے یہ بھی وقت کا اللہ والا ہے تو وہ بزرگ جو صاحب کشف تھے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو سلام کیا فرمایا احمد علی اس بازار میں کوئی انسان نظر نہیں آتا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا بیچنے والا انسان خریدنے والا انسان اسکوٹر چلانے والا انسان کار پارکنگ کرنے والا انسان اور ہاتھ میں جو بچے لے کر جا رہا ہے وہ انسانوں کے بچے بازار بھرا پڑا ہے انسانوں سے اور یہ بزرگ کہتا ہے کہ انسان نظر نہیں آتے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ والے نے ایک نگاہ میرے دل پر ڈالی اللہ نے میری کیفیت کو بدل دیا اللہ نے میری حالت کو بدل دیا کچھ وقت کے لیے وہ کیفیت جو وہ اللہ والے کی تھی وہ کیفیت مجھ میں آ گئی تو میں دیکھتا ہوں بازار کے اندر کہ کتے اور سوروں سے یہ بازار بھرا ہوا ہے اگر احمد علی لاہوری کی کیفیت ہمیں آ جائے دادا نے کتنے گھر کتنے شادی خانے اور کتنے مدرسے مکاتب اور کتنے مسلی یہ کنزیر اور کتے کے چہرے والے نظر آئے آج گناہ کا احساس ہے ہمیں ہے احساس ہم تو یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر تلاوت کر کر داڑیاں رکھ کر عمرے پر عمرے کر کر مساجد کو چندہ دے کر مدارس کو ڈونیشن دے کر ہم تیر مار رہے ہیں نہ تو گناہ کو گناہ سمجھا نہ تو ہم اس گناہ سے بچنے کی ہم نے دعا کی ایک بھول ہوئی تھی آدم علیہ سلاۃ و سلام سے گنا نہیں ہوا تھا گنا نہیں ہوا تھا جنت اللہ کی رضامندی کی جگہ جنت اللہ کی خوشنودی کی جگہ جنت اللہ کی پسندیدہ جگہ جنت میں گنا نہیں ہوتا جنت میں گنا نہیں ہوتا حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوا جب اس درخت کے قریب چلے گئے جو آپ کو منع کیا گیا تھا اس پھل کھانے کا مطلب آپ کا یہ نہیں تھا کہ تمام ذائقے چکے چلو ایک ذائقہ یہ بھی چک لوں ایک پھل یہ بھی کھا لوں اللہ کی قسم یہ مطلب نہیں تھا شیطان نے آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی تھی اس پھل کو کھانے والا خدا کی ہمیشہ رضامندی میں رہے گا اس جنت میں ہمیشہ رہے گا آدم ہوا خدا کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خدا کی رضامندی کی جگہ جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے ایک بھول کر دی کہ منائی کے باوجود انہوں نے اس پھل کو کھا لیا تھا شیطان کا نام نہیں سنا تھا شیطان کیسا گمراہ کرتا ہے اس کا علم نہیں تھا اللہ کی کتاب تو نہیں بنی تھی انجیل نہیں بنی تھی زبور نہیں بنی تھی اللہ نے جبرائیل کو وہی دے کر نہیں بھیجا تھا اور قرآن نازل نہیں ہوا تھا یہ پہلا تجربہ تھا پہلا ایکسپریمنٹ تھا کہ حضرت آدم نے اس پھل کو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کھایا ہم لڑکے کو دیکھتے ہیں زنا کرنے کی نیت سے ہم فلم کو دیکھتے ہیں دل کے عیش کی نیت سے ہم سوپ کو کھاتے ہیں جورو کی غلامی کی نیت سے ہم رشوت لیتے ہیں یہ سوچ کر کے میرا رب پالنہار اب نہیں ہے رازق نہیں ہے میری موت کے بعد یہ بچے منگے ہو جائیں گے ان کے لیے کچھ ایکڑ زمین دے دو کچھ بنگلے دے دو ہم نے خدا سے شان رزاقیت کو چھین کر ہم نے ملاوٹ کی ہم نے دھوکہ دیا ہم سوت میں ملوث ہوئے ہم رشوت میں ملوث ہوئے ہم نے داڑیوں کو مڈایا وہ کام نہیں کیا اللہ کی رضامندی اللہ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی کی جگہ جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے اس پھل کو انہوں نے کھایا تھا دنیا میں بھیج دیے گئے تو تین سو سال تک تین سو سال تک روتے رہے علماء نے کہا کہ آنکھوں کے آنسو کے قطرے سبھی کے اندر سبھی کی شکل اپنا لیے تھے چڑیا کر پانی پیتی تھی روز کہتے ربنا ربنا انفسنا انفسنا اے اللہ ہم نے ظلم کیا ہم نے ظلم کیا خدا کی رضا بھی پانے گئے تھے خدا کی خوشنودی پانے گئے تھے جنت کو پانے گئے تھے لڑکیوں سے عیش کرنے نہیں شراب پینے نہیں بدکاری کرنے نہیں تین سو سال تک اتنا روئے کہ زمین کے اندر ندی بن گئی اور چڑیا اس ندی سے پانی پیتی تھی اللہ نے ان کی دعا کو سورہ آراف کے اندر نقل کیا ربنا سلمنا ربنا سلمنا دن میں رات میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے وہی لم تک وہ ترحمنا اگر تو معافی نہیں کرے گا اگر تو رحم نہیں کرے گا لنکون من الخاسرین اب گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے تین سو سال کے بعد اللہ نے ذہن کے اندر بانٹا ڈالی آدم تیری توبہ یوں قبول نہیں ہوگی تیری دعا یوں قبول نہیں ہوگی کس محمد کے غلام ہو کس نبی کے تم امتی ہو اور کون سی خیر امت ہو دل میں بات ڈالی گئی آدم و ہوا ہوا کو بچھیڑ دیا گیا آدم کہیں ہیں ہوا کہیں ہیں ارباب کے میدان میں توبہ کے بعد ملاقات ہوئی دل میں بات ڈالی گئی یوں تو قبول نہیں ہوگی فرمایا اے اللہ میری جو نسل چلائے گا اور میری جو امت چلائے گا میری نسل میں میری امت میں آخری جو پیغمبر آئے گا بولا اس پیغمبر کے جوتوں کے صدقے میں توبہ قبول کر لے اللہ نے توبہ قبول کی عرفات کے میدان کے اندر حضرت آدم ہوا کا ملاپ ہوا تین سو سال تک یہ جو میوی رنڈی کی شکل میں ملی ہوئی ہے یہ آخا کے صدقے میں ہے یہ کپڑے جو جسم میں ہیں جو ہمارے ایبوں کو چھپائے ہوئے ہیں کسی کا سینہ کاٹا گیا ہے کسی کا پیٹ کاٹا گیا ہے یہ رنڈیاں جو بازاروں کے اندر پھرتی ہیں یہ فیمی کپڑے پہن کر میرے اللہ کی قسم میرے رب کی قسم میرے پیدا کرنے والے کی عزت و جلالت کی قسم ان کے جسم سے کپڑے نہ چھلو ان کی شرمگاہوں سے نکلنے والی بدبو حیض و نفاس اور ان کے جسم کی گندی بناوٹ کو دیکھ کر کتے بھی بھوکنا چھوڑ دیں گے آدم نے گنا کیا بھول کی اللہ نے کپڑے نکال لیے اللہ نے جنت سے ان کو نکال دیا اللہ نے میاں بیوی کے اندر تفریح کو پیدا کر دیا اللہ تین سو سال تک رلاتے رہے اللہ اکبر آقا کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ آج کہتے ہیں میرے بندے تو کر کر آ میں مڑ مڑ کر تجھے دیکھتا ہوں کہ تو توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین کہتی ہے اللہ سے اے اللہ مجھے حکم دے میں زلزلہ بپا کر کر ان کو دفن کر دو آسمان کہتا ہے آگ کی برسات برساؤ سمندر کہتا ہے میں سنا بھی بپا کروں ایک بھول خدا کی رضا پانے کے لیے تھی خدا کی خوشنودی پانے کے لیے تھی جنت کی طلب کے لیے تھی اس کے لیے کپڑے اتار دیے گئے ننگا کر دیا گیا شرمندہ ہو گئے آدم و ہوا اور جنت کے درخت کے پتے لے کر اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے ایک دھول کی وجہ سے جنت سے اس سڑی ہی بھی اور مردوت بھی دیا جس کو پیدا کرنے کے بعد میرے اللہ نے ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا اس دنیا کے اندر اللہ نے آدم کو بھیج دیا پھر بیوی کو جدا کر دیا تین سو سال تک بس چھوڑو تو بیوی زندہ داڑھی مڈاؤ تو بیوی موجود سوت کھاؤ میرے آقا کے جوتوں کے صدقے میں آج بیوی آج کپڑے چھپ جائے گا تب پتا لگے گا تین سو سال کے بعد آقا کے صدقے میں توبہ قبول ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے عرفات کے میدان کے اندر ملاقات کرائی اور ان کا وصال کرایا آج ہم مانتے نہیں ہیں ذلیل دنیا کی محبت ہمارے خون کے قطرے قطرے میں ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے آخا فرماتے ہیں آج یہ یہودی عیسائی کوئی مقام نہیں ان کا اللہ کی نگاہ میں مردود مغزوب ظالین قوم اللہ نے ہمیں خیر امت کہا اللہ نے ان کو ظالین کہا اللہ نے ہمیں امت وسط کہا اللہ نے ان کو مغزوب علیہ کہا پڑھتے نہیں پڑھتے ہو سور پاتیا غیر مغزوب علیہ ولا ظالین اے اللہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا یہ یہود و نصارہ تو نہیں نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں ان کو مغزوب ظالم کہا ضرورت علیہ ذلت والمسکنہ کہا کہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور لانت کی فٹکار اور توق ان کے گلے کے اندر اللہ نے کونو کی عدت خاصین کہا ان کو کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ اللہ نے امت محمدیہ کے چہروں کو بندر نہیں بنایا کتا نہیں بنایا گناہ کرنے کے بعد سور ہونے کے بعد بلکہ گناہ کرنے کے بعد جب مخلوق تپنے لگتی ہے مخلوق گناہوں کی نحوست سے بے قرار ہو کر یہ کہتی ہے کہ ہم اس پر آگ کی برسات برسائے سمندر کہے سونامی اور زمین کہے زلزلہ میرا اللہ پوچھتا ہے اے آسمان تو نے امت محمدیہ کو پیدا کیا اے سمندر تو نے پیدا کیا اے زمین تو نے پیدا کیا سب کہتے ہیں سبحان اللہ ہاشا للہ اے اللہ آپ پیدا کرنے والے چھوڑو میں پیدا کرنے والا میں گنا کرنے والے کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتا ہوں کہ شاید وہ شام ہونے سے پہلے توبہ کر لے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے حضرت صوبان فرماتے کہ یہ ذلیل قوم یہ یہود یہ نصارہ یہ عیسائی یہ امریکی یہ برطانیہ کی گوری چمڑی والے کتے انسانوں پر مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت امت محمدیہ اقلیت میں ہوگی کم تعداد میں ہوگی آہا نے فرمایا نہیں بہت بڑی تعداد ہوگی لیکن حب دنیا کراہیت الموت دنیا کی محبت ان کے قطرے قطرے کے اندر آ جائے گی اور شہادت کی نفرت ان کو پیدا ہو جائے گی ہر کوئی زندہ رہنا چاہے گا اب جب مال کمایا دولت اس نے کمائی بنگلہ اس نے بنایا زمین اس نے بنائی پراپرٹی اس نے بنائی کیا اس سے جنازہ نکلنا وہ پسند کرے گا نہیں بلکہ موت کو نہ پسند کر اس دنیا میں وہ رہنا چاہے گا جس کی وجہ سے اللہ ان کا روپ اور ان کا دبدبا یہود و نصارہ کے دل سے نکال دے گا اور آئے دن دیکھ رہے ہیں افغانستان میں کیا حشر ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں فلسطین کے اندر کیا حشر ہو رہا ہے گاجر مولی کی قیمت ہے نالیوں میں بہنے والے پانی کی قیمت ہے عیسائی یہود و نصارہ کے پانتو کتوں کی قیمت ہے لیکن مسلمانوں کا قتل عام کیسے ہو رہا ہے دیکھ رہے اور یہ قتل عام کرنے کے باوجود انصاف کا علم بردار بنا ہوا ہے امن کا علمبردار بنا ہوا ہے اور وقت کا فران انا ربکم لالا کا دعوی کرنے والا بنا ہوا ہے ہے کوئی اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے وہ مسلمان قوم جو جنگل کے درندوں کو للکارنے والی تھی سمندروں کے موڈوں پر مسلح بچھا کر نماز پڑھنے والی تھی اپنے انگلیوں کے اشاروں سے بادلوں کے رخ کو موڑنے والی تھی وہ مسلمان قوم جو ڈوبتے سورج کو رکا کر اپنی نماز وقت پر ادا کرنے والی تھی آج مغزوب علیہ آج ظالین قوم آج ضربت علیہم الزلت والمسکنہ والی قوم آج کونو کیدتن خاصین بندر جن کے چہروں کو بنا دیا گیا یہ قوم آج جو چاہے سلوک کر رہی ہے ظلم یہی کر رہی ہے ستم یہی کر رہی ہے افغانستان کے معصوم بچوں کے اوپر بمباری فلسطین کی بے قصور عورتوں کے اوپر بمباری نوجوانوں کو قید کرنا اور ایسی حیرت انگیز اور خطرناک ان کو سزائیں دینا کہ انسانیت کام اٹھ رہی ہے اور ناچ رہا ہے ننگا ناچ افغانستان میں عراق میں صومالیہ کے اندر بوسینیا کے اندر ایک ایک کنویں کے اندر پانی کے بجائے مسلمانوں کے خون کے فوارے نکل رہے ہیں دفن کے لیے جگہ نہ مل کر ایک ایک کمر میں دسیوں مردوں کو ڈال دیا گیا ہے کھڈا کھود کر مسلمانوں کب تک اس مال کی پوجا ہوتی رہے گی کب تک موت سے بھاگتے رہو گے کیا دنیا میں کوئی موت سے بھاگ کر بچ گیا دنیا میں کوئی مال کی محبت میں مبتلا ہو کر مال نے اس کو نفع دیا قرآن شریف کی آیت اینما تکون کمل کم الموت ولو کن تم فی گرو جی مشیدہ کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت آ کر رہے گی مضبوط گمبت میں کیوں نہ ہو اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ایک عورت کو اس کے عاشق کے سامنے ایک اللہ والے نے بتا دیا کہ تیری موت جو آئے گی وہ مکڑی کے کاٹنے کی وجہ سے آئے گی ایک معمولی مکڑی ایک معمولی مکڑی وہ کاٹتی بھی نہیں وہ تیرے موت کا ذریعہ بنے گی عاشق مالدار تھا دولت والا تھا اس نے ایک بنا اور اس گمبت کے اندر کوئی چیز آ نہیں سکتی تھی جا نہیں سکتی تھی نہ کوئی جھنگر تھا نہ کوئی چوہا تھا نہ کوئی کیڑا تھا مکوڑا تھا میرا رب مارنا چاہے اور موت آنی چاہے نہ یہ گنبد بچا سکتا ہے نہ یہ گنبد والی عورت بچا سکتی ہے نہ مال بچا سکتا ہے نہ دولت بچا سکتی ہے کوئی چیز بچانے والی نہیں کہتے ہیں کہ ایک مکڑی نظر آئی اور اس مکڑی کو دیکھ کر اس کے عاشق نے کہا ہاں یہی مکڑی تھی کہ جس کے بارے میں ایک اللہ والے نے کہا تھا بزرگ نے کہا تھا یہ تیری موت کا ذریعہ اور سبق بنے گی تو اس عورت نے اس لیلا نے اس مکڑی کو اپنے پیروں سے روندا ہاں تیری اتنی ہمت کہ تو میرے موت کا سبب بنے گی کہتے ہیں کہ جب اس نے پیر سے روندا اس مکڑی کا زہر پیر میں سرایت کر کر اس کا انتقال ہو گیا کوئی نہیں بچ سکتا کوئی بچا نہیں ہے قبرستان کے کنارے کھڑے ہو کر پوچھو کوئی مال کی وجہ سے موت سے بچا کوئی عہدے کی وجہ سے بچا کوئی دولت کی وجہ سے بچا کوئی لیلا کی محبت کی وجہ سے بچا کوئی نہیں بچا کوئی نہیں بچا بس یہ مال کی محبت یہ عورت کی غلامی آج چاہتا آدمی یہ ہے میرا ایک اپنا تاج محل ہو جائے میں سکی ہوں دنیا جائے بھاڑ میں یہ تو لوگ دیکھتے ہیں ہے بنگلہ کار کوٹھی لاکھوں کا کروڑوں کا ٹرن اوور لیکن پریشانی ہے کہ جاتی نہیں مصیبت ہے کہ ٹلتی نہیں ایک بیماری دوسری بیماری کو جنم دیتی ہے ایک پریشانی دوسری پریشانی کو جنم دیتی ہے ہر آنے والی مصیبت پہلی مصیبت سے بڑی رہتی ہے اللہ کی قسم اس مال و دولت کی وادی میں کتنے غوطے لگاؤ بچانے والی ذات اللہ ہے یہ مال بچانے والا نہیں یہ دولت بچانے والی نہیں یہ عورت بچانے والی نہیں یہ حسب نصب یہ خاندان قبیلہ کوئی بچانے والا نہیں لا اليوم من امر اللہ اللہ رحیم اللہ کے علاوہ اللہ کے رحم و کرم کے علاوہ کوئی بچ نہیں سکتا آج یہ چاہتا ہے آدمی میرا پیٹ بھر جائے میری جو روح خوش ہو جائے میری اولاد پل جائے حل میں مزید مجھے مال مل جائے مجھے کوٹھی مل جائے مجھے زمین مل جائے مجھے پرموشن مل دنیا جائے بھاڑ میں اللہ نے اس دنیا میں کامیابی کا جو اصول رکھا ہے اور کامیابی کا جو دستور رکھا ہے وہ یہ نہیں رکھا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہو جائے انیس بیس ہو جائے جسے آپ نے سنا سمندر کے جھاگ کے برابر ریت کے ذرات کے برابر آسمان کے تاروں کے برابر ہم گنا لے کر جائیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے لیکن ایک عجیب بات ہے عجیب بات ہے کہ اگر کامیابی سکھ چین سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ لکھ کر رکھو نماز کے سجدوں سے بھی نہیں مل سکتا کلام پاک کی تلاوت سے بھی نہیں مل سکتا کعبے کے طواف سے بھی نہیں مل سکتا صفا مروا کی صحیح سے بھی نہیں مل سکتا درود کی کثرت اور ذکر کی کثرت اور خان میں لا الہ الا اللہ کی ضربے اور جماعتوں میں جا کر اپنی زندگی بتا دینا اور اللہ کے راستے کے اندر جا کر اپنے وجود کو ختم کر دینا نہیں اللہ نے اس دنیا کو بڑا عجیب و غریب بنایا ہے بڑا عجیب و غریب بنایا ہے جب ہم حدیث کی گہرائی میں جاتے ہیں اللہ کی مخلوق اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ کا تعلق اور اللہ کی محبت کو دیکھتے ہیں پتا چلتا ہے اللہ کو اس مخلوق سے بے انتہا پیار ہے چاہے وہ گنےگار کیوں نہ ہو زانی کیوں نہ ہو کافر کیوں نہ ہو مشرق کیوں نہ ہو اگر ایک انسان کسی کو ستاتا ہے اور کسی کو اذیت پہنچاتا ہے اس کے سجدے اس کی اسے امن نہیں دے سکتے اس کی نمازیں اس کی عبادتیں اس کی تلاوت انسان سام کی طرح ڈستا ہے اور بچھو کی طرح ڈن مارتا ہے نہ بیوی کا حق ادا کرتا ہے نہ اولاد کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہے نہ پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے نہ دوست اخریبا کے ساتھ ہنس ملتا ہے بلکہ ایک اجدا بنا ہوا ہے بچھو بنا ہوا ہے نمازی ہے روزے دار ہے اپنے آپ کے اندر عبادت کرنے والا اور زہد اختیار کرنے والا عجیب معاملہ ہے حضرات یہ لکھ کر رکھ لو اس دنیا میں امن اور سکون اور چین کا جو اللہ نے خلاصہ بنایا ہے اللہ نے جو راز رکھا ہے وہ عبادتوں میں نہیں وہ تلاوتوں میں نہیں اللہ نے جو رکھا ہے اپنی ذات سے مخلوق کو اذیت نہ پہنچانے میں دیکھو ساڑھے نو سو برس تک حضرت نو علیہ ہی سلاۃ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا قال رب انی داوت قومی لائی لو نہارا دن کو بلایا رات کو بلایا پلم یزیت دعائی آئی الا فرارا جب کبھی بلاتا بھاگتے تھے وہ اِن کل داؤت ہوں لتب فرال جالو فی آزانی وسطیا ہوں وہ اثر رو وسط بلاتا کپڑے آڑ لا لیتے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے میرا مزاق کرتے میرا ٹھٹا کرتے جیسے جیسے بلاتا ویسے ویسے بھاگتے ساڑھے نو سو سال تک دن رات ایک کر کے بلایا اور کشتی تیار ہوئی اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لے کر آئے اس کشتی کے اندر ان کو بٹھا دو جانور پرندے چرنگ پرند ایک ایک جوڑے کو اس کشتی کے اندر بٹھا دو اور نو علیہ السلام کی جب حجت پوری ہو گئی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری پوری ہو گئی تو انہوں نے اس ہتھیار کا استعمال کیا جو پیغمبر کو دیا جاتا ہے اور وہ ہتھیار ہے دعا کا ربی لا تذر من ربیلا اے میرے اللہ ایک کافر کو باقی نہ رکھنا ایک دشمن کو باقی نہ رکھنا ان کا انتظر ہوں یو عبادت ونا یل فاجر کا سارا ایک کافر اور ایک مشرق باقی رہے گا پھر اس کی نسل کے اندر یہ کفر کے یہ شرک کے جراثیم منتقل ہو جائیں گے ایک دعا کا جو اختیار آپ کو دیا گیا تھا آپ نے اس کو استعمال کیا اور آپ نے دعا فرما دی اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم جو ہے تندور میں پانی زمین میں پانی آسمان میں پانی پہاڑوں میں پانی وفارت تندور تندور سے جہاں آگ نکلتی ہے وہاں ہم نے چشمے ابال لیے اور اس کشتی کے اندر کہتے ہیں بعض علماء ساٹھ اور بعض کہتے ہیں کہ سولہ اپرادھ ساڑھے نو سو برس کی محنت کے بعد سولہ یا بعض ساٹھ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان لے کر آئے اور یہ کشتی چلی گئی اور حضرت نو پکارتے رہ گئے یا بنیر کم مانا آئے میرے بچے میرے ساتھ تو کشتی کے اندر سوار ہو جا ولا تکم من الغافلین اور تو جو ہے غافلین میں سے نہ ہو جا میرا اللہ فرماتا ہے کہ ابھی باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی باپ بیٹے کی بات چل رہی تھی بینہم الموج ایک طوفان کی سونامی کی لہر آئی وہ ہالا بین الموج فکانہ من المغرقین اور بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے نو جب تم جانتے تھے کہ یہ تمہارا بیٹا تمہارے ایمان والوں میں سے نہیں ہے کیوں تمہیں اتنی فکر لگی ہوئی تھی اور کیوں تم ان کے بارے میں اتنا سوال کر رہے تھے تو پھر نو علیہ السلام اللہ سے معافی مانگی تو بہرحال انہوں نے اس ہتھیار کا اس بٹن دبانے کا اس سافٹ ویئر کا استعمال کیا اور پل کے پل میں یہ کشتی میں بیٹھ کر جو ہے جودی پہاڑ پر چلے گئے اور ساری قوم تباہ ہو گئی برباد ہو گئی جب پانی خشک ہو گیا اور زمین جو ہے سوکھ گئی اللہ نے نو علیہ تو السلام کو کہا تشریف لائیے گا اپنے مومنوں کے ساتھ وہ سولہ ساٹھ جو تھے کشتی سے اترے فرمایا کہ اللہ کیا کروں کہا ایک کام کرو کمار کا کام کرو مٹی سے برتن بنانے کا کام کرو مٹی کے برتن انہوں نے بنائے اس کے بعد اسے آگ کے اندر مضبوط کیا پختہ کیا کہا کہ نو کیسے لگ رہے ہیں فرمایا کہ بہت سج رہے ہیں بولا بہت مضبوط ہیں بہت خوبصورت ہیں فرمایا ایک ڈنڈا لیجیے گا ڈنڈا لیا فرمایا کہ نو ایک ایک کر کر سارے مٹکوں کو پھوڑ دو حضرت نو علیہ السلام نے پھوڑ دیا آنکھوں سے آنسو کے قطرے آ گئے فرمایا کہ نو یہ آنکھ سے آنسو کے قطرے کیسے ڈنڈا تمہارے باپ کا مٹی تمہارے باپ کی یہ بنانے کی طاقت کس نے دی یہ سوچنے کی طاقت کس نے دی مٹی میری طاقت میری مٹکے میرے ڈنڈے میرے ڈنڈے میں چلنے کی طاقت میری ہاتھ اٹھنے کی طاقت میری تمہارے نفس میرے تمہاری جان میری سب کچھ میرا ہو کر مٹکے کو پھوٹتا دیکھ کر آنکھ سے آنسو کے قطرے آ گئے اور ایک بٹن دبا کر میری مخلوق کو برباد کر دیا کچھ نہیں سوچا کہ مجھ پر کیا گزرے گی تھے کافر تھے مشری پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ گناہ کا معاملہ اپنی جگہ ہے لیکن ایک بندہ اگر اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے اللہ اسے رحم کرم نہیں کرتے نہ اس کی عبادت کو قبول کرتے ہیں زندگی میں سکون کا راز یہ ہے اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں اپنے وجود سے دوسروں کو اذیت نہ پہنچائے ویپار کرے صاف ستھرا معاملہ کرے صاف ستھرا قرض لے دیں وقت کے اندر اس کا حساب و کتاب کریں من کا جو جو ہے فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد کہ اللہ تعالی بندے کی مدد میں رہتے ہیں کہ جب تک بندہ اللہ کی مخلوق کی مدد کے اندر رہتا ہے ہماری کامیابی کا راز ہمارے سکون کا راز ہم دوسروں کو انجیکشن دیتے رہے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہے اور دوسروں کو اذیت پہنچاتے رہے دو واقعے ہزاروں لاکھوں مرتبہ آپ نے سنے ہوں گے کہ ایک بدکار عورت پیاسے کتے کو پانی پلائی جنت میں چلی گئی اور ایک نیکو کار عورت اللہ کی مخلوق بلی کو پیاسا رکھا اور وہ جہنم کے اندر چلی گئی جنازہ آیا صحابہ کرام نے فرمایا جنتی جنتی جنتی جنتی آخا نے فرمایا ہیا وہ جہنم میں جانے والی ہے آخا نے اس عورت کو جہنم میں پایا محض اللہ کی مخلوق کو ستانے کی وجہ سے نماز روزے میں انیس بیس ہو جائے کمی بیشی ہو جائے اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے حقوق کے اندر اگر فرق پڑ جائے اگر حقوق کے معاملے کے اندر کمی آ جائے ہماری ذات سے دوسروں کو اب تکلیف پہنچائے نقلی مال فروخت کریں گاڑی کی مرمت کرے گھر کے جو ہے پلمبر کا مستری کا کام کرے اور جھوٹ بولے اور سمجھے کہ ہمارے سجدے ہمیں بچا لیں گے اللہ کی قسم دنیا میں جو لوگ پریشان ہیں اور دنیا میں جو لوگ مصیبتوں میں ہیں بظاہر لگتا ہے وہ نمازی ہیں بظاہر لگتا ہے وہ تحجد گزار ہیں بظاہر وہ لگتا ہے اللہ والے ہیں لیکن وہ ایسا کام کرتے ہیں ایسا بیوپار کرتے ہیں ملاوٹ والا یا ایسا وہ کام کرتے ہیں جس سے مخلوق کو تکلیف پہنچنے والی ہے بتائیے نے کتابوں میں لکھا ہے ہم نے اسے ایس ایم ایس بھی کیا تھا پتا نہیں لوگوں نے دھیان دیا نہیں دیا اپنے مکان کے آگے کتنے لوگ ہیں جو اپنے کار کی اسکوٹروں کی پارکنگ کے لیے گرل ڈال رکھی ہے یہ کس کے باپ کی جگہ ہے کسی نے باغیچہ ڈال رکھا ہے کسی نے درخت اگا رکھا ہے فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے اپنے گھر کی دہلیز اور اپنے گھر کا جو سجا آتا ہے یعنی جو کھڑکی کے اوپر اور دروازے کے اوپر یہ سجا بھی غیر کی زمین میں نہیں جانا چاہیے ہر آدمی اگر یہ کام کرنے لگے تو قیامت کے دن آقا نے فرمایا سات زمین نیچے تک اللہ تبارک تعالیٰ وہ حصہ اٹھا کر اس کے سر پر ناد دیں گے اور جب تک اس کا حساب نہیں دے گا زمین ہے گورنمنٹ کی کارپوریشن کی بی ڈی اے کی سلم بورڈ کی آپ کو حق نہیں ہے چرانے کا کوئی حق نہیں ہے مکان بنا دو وہ آ گیا تین انچ یہ آ گیا گلی کو اس نے ٹائٹ کر دیا کسی نے گارڈن بنا دیا اور کسی نے گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے شریعت بل اور ہے تحجد گزار پرہیزگار اس قسم کا کوئی کام جس سے مخلوق کو اذیت پہنچے اب دیکھیے کہ اب آپ نے وہ لگا دیا گرل فٹ پاتھ پر چلنے والوں کا حق ختم ہو کر سڑک پر جانے لگے سڑک پر بھیڑ ہونے کی وجہ سے ٹرافک جام ہوئی ایک ایمبولینس پوری قوت کے ساتھ ایک ہارٹ پیشنٹ کو لے کر ایک گردے کے مریض کو لے کر ہاسپٹل جا رہی ہے لیکن یہاں اس نے گرل لگا دی یہاں اس نے باغیچہ بنا دیا زمین پر قبضہ کر لیا فٹ پاتھ پر چلنے والے سڑک پر آ گئے ٹرافک جام ہو گئی اور ایمبولینس پار نہ ہو سکی جیسا کہ بہار کے ڈاکٹر کا واقعہ آپ نے سنا کہ جیل خانے کے اندر جو لڑائی ہوئی اور جو چھری بازی ہوئی ایمبولینس کو لے جایا گیا تو ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے خون کا بہاؤ اتنا ہوا کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا اگر اس ایمبولینس کے اندر آپ کے سڑک جام کرنے کی وجہ سے ٹرافک کے جام کرنے کی وجہ سے کسی کا دم جاتا ہے کون اس کا قاتل ہے کون اس کا ذمہ دار ہے ہمارے پاس سور کھانا گنا ہے کتا کھانا گنا ہے شراب پینا گنا ہے رنڈی خانے میں جا کر بدکاری کرنا گنا یہ جو زمین مار لیا حج کے فارم کے اندر حلفیہ بیان لیا جاتا ہے پانچ سال کے اندر یہ میرا پہلا سفر ہے دوسرا نہیں ہے جھوٹ لکھتے ہیں جاتے ہیں رمضان میں گئے پچھلی مرتبہ گئے پھر حج کے فارم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے گھر احرام پہن کر لبیک اللہ لبیک لا شریک کا لبیک کی صدا لگا کر فارم کے اندر دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر رشوت سے ویزا اسٹام کرا کر دھوکہ دے کر کیا مصیبت ہے کیا مصیبت ہے تائیے ہم اس کو گنا سمجھتے ہم نے کبھی اس کو گنا نہیں سمجھا اب جب گنا نہیں سمجھا تو ہمارے پاس معافی کا کوئی سوال ہی نہیں یہ گنا کیا ہے ساری دنیا کر رہی ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں ساری دنیا اس کے اندر ملوث ہے تو ہم بھی ملوث ہیں نتیجہ یہ ہوا اس مانگ کی محبت اور شہادت کی نفرت کی وجہ سے آج ہم دنیا کے کتے اور دنیا جیفا و طالبہ کلاب ایک دنیا مری سڑی ہوئی چیز اور اس کا طلبگار کتا جیسا کہ علماء نے فرمایا کہ اگر احمد علی لاہوری کی کیفیت اور احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو جو اللہ والے نظر آئے وہ کیفیت ہمیں مل جائے تو شاید ہمیں ان کو کتا نظر آئیں گے جو ایک سڑے ہوئے مردے کی طرف ہم لپک رہے ہیں اور جذبہ جہاد جذبہ شہادت آخرت کے لیے الا کلیمت اللہ کے لیے مرنا مٹنا حضرت اسامہ کا جذبہ حضرت ملا عمر کا جذبہ مجاہدوں کا جذبہ بدر کا جذبہ انہیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گرو کی غلامی جہاد ہے اولاد کی نوکری جہاد ہے مال اور دنیا کی پوجا جہاد اور ہم نے اپنے دل کو راحت پہنچانے کے لیے ایک ایک جھنڈا بریلوی والوں نے احمد رضا خان کا جھنڈا جماعت اسلامی والوں نے العلا مودودی کا جھنڈا جامد والوں نے قاسم نانوتوی کا جھنڈا اور تبلیغ والوں نے نظام ایک ایک جھنڈا پکڑ لیا ہے اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھنڈا ہوگا بس اللہ کو دکھائیں گے گرین جھنڈا دکھا گارڈ نے دکھایا اور ٹرین نکل پڑی جب نام دینے کا وقت آئے گا اللہ ترازو لگائیں گے اور وہ پل سرات جو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا پیغمبر نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اب ہم مطمئن ہیں نظام الدین کا جھنڈا ہلائیں گے دیوبند کا جھنڈا ہلائیں گے اور رضا خانیت کا فاتحہ کا درود کا چہلم کا چھٹی کا اور جو ہے یہ سب جھنڈے ہلائیں گے اور اللہ کو دکھائیں گے اللہ کہے گا اوکے بابا چلے جاؤ اور پل بھر میں جنت میں پہنچ جائیں گے ہر کوئی دھوکے کے اندر ہے یاد رکھیں یاد رکھیں سوائے ایک جماعت کے کسی جماعت کے بارے میں نہ تبلیغی جماعت نہ دیوبند کی جماعت نہ جمعیت العلماء نہ رضا خانی نہ بریلوی نہ مشرقی نہ عربی نہ عجبی میرے آقا نے صرف ایک جماعت کی ضمانت دی جنتی ہونے کی میں بتا دو نے حدیث کے اندر فرمایا بنو اسرائیل کے ستر پر دو فرقے ہوئے میری امت کے ستر پر تین فرقے فرمایا ستر پر دو فرقے جہنم میں جائیں گے ایک فرقہ جنت میں جائے گا ظاہر سی بات ہے میں دیوبندی میں کہوں گا کہ دیوبند کا جھنڈا پکڑ کر میں پل سرات پر دوڑ کر میں جنت پہنچ جاؤں گا چلا لگانے والا یہ سمجھے گا نظام الدین کی جھنڈی دکھا کر وہ جنت میں بھاگ جائے گا اور غوث پاک کا دامن تھامنے والا بارہویں کا جھنڈا ہلا کر وہ جنت کو بھاگ جائے گا بریلوی یہ سمجھے گا کہ احمد رضا خان کا جھنڈا دکھا کر وہ جنت کو بھاگ جائے گا مودودی یہ سمجھے گا ابو العلا مودودی کا پین دکھا کر وہ جنت کو بھاگ جائے گا میرے آخا نے سب بتا دیا یہ شریعت دودھ کی طرح دین کی روشنی کی طرح آیا ہے اس میں کوئی گول مول نہیں کتاب مبین ہے کھلی کھلی کتاب صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب دو سوال ہو سکتے ہیں ستر پر تین فرقے ستر پر دو فرقے جہنم ایک فرقہ جنت سوال یہ بھی ہو سکتا ہے وہ ستر پر دو فرقوں کے نام بتاؤ وہ لیسٹ لمبی ایک فرقہ اس کا ایک انڈا ایک انڈے سے مرغی پھر اس مرغی سے ستر انڈے پھر ستر انڈے سے ستر مرغیاں پھر ستر مرغیوں سے سات سو انڈے کتنے نام بتائیں گے آقا بتاتے بتاتے عمر شریف گزر جائے گی صحابہ کرام ہوشیار تھے صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا طبقہ ہے جو جنت کے اندر جائے گا فرمایا ما انا علیہ و اصحابی کہ وہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں کیا اللہ کے نبی کس پر تھے اللہ کے نبی کے صحابہ کس پر تھے وہ کون سی چیز تھی کہ نبی جس کے پیچھے بھاگتے تھے دنیا میں آخرت میں اللہ کے مقام کے بعد سب سے اونچا مقام نبوت کا نبوت کے مقام کے بعد سب سے اونچا مقام صدیقیت کا لیکن یہ نبوت یہ صدیقیت ایک چیز کی دیوانی تھی اے نبی جب کائنات میں سب سے اونچا آپ کا بنایا گیا اے صدیق امت میں آپ سے اونچا کوئی مقام نہیں نبوت کے بعد مقام صدیقیت سے بڑھ کر کوئی قطب کوئی غوث کوئی ابدال بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ فرشتے بھی صدیق کے قدموں کو چھوتے ہوں گے اللہ نے صدیق کا مقام اتنا اونچا کیا اتنا اونچا کیا اتنا اونچا کیا کہ ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ نبوت اور یہ صدیقیت کسی کے پیچھے جا رہی تھی کسی کو چاہ رہی تھی مان علیہ اصحابی جومن کہے گا میں تبلیغ کہے گا میں بریلی کہے گا میں قرآن اس کے پاس بھی وہی قرآن اس کے پاس بھی وہی حدیث اس کے پاس بھی وہی حدیث اس کے پاس بھی وہی فقہ اس کے پاس بھی وہی فقہ اس کے پاس بھی وہی ہر ایک کہے گا غیر مخلط کہے گا اہل حدیث کہے گا تم فرقوں میں بڑھ گئے ہو ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث لینے والے ہم ہیں مان علیہ ہی وسادی نبی نے جب دجال کی کیفیت کو بتا دیا جھوٹے نبی کی خصوصیات کو بتا دیا نبی نے حضرت عیسیٰ آنے کے آنے کو بتا دیا امام مہدی کے آنے کو بتا دیا نبی نے چودہ سو سال بعد کی بے حیائی کو بتا دیا کہ ان کے سروں پر چونڈے ہوں گے اور پولیس کے ہاتھ کے اندر کوڑے ہوں گے ایک ایک بات بتائی تو کیا نبی وہ جنتی طبقے کے بارے میں نشاندہی نہیں کریں گے فرمایا ماں علیہ وا صحابی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ کس پر تھے قرآن تو سب پڑھتے ہیں حدیث تو سب پڑھتے ہیں نماز سب پڑھتے ہیں روزہ سب رکھتے ہیں سب جو ہے زکات دیتے ہیں سب حج کرتے ہیں سب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں لیکن مان علیہ واسابی وہ ہے جس کو آخا نے فرمایا لا امتی منصوری نا الحق کہ میری امت کے اندر ایک جماعت ہے ایک طبقہ ہے اب قریب آ گئے ہم اس جماعت کے اس طبقے کے جو ستر پر تین میں سے کٹ کر جنت میں جانے والا ہے آخا نے فرمایا لا تزال من امتی منصوری نا الحق کہ میری امت کے اندر ایک طبقہ ہے جس پر ہمیشہ اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اس پر جو ہے شامل حال ہوگی وقت کا حاکم وقت کا جابر وقت کا ظالم اس کا بال بنگا نہیں کر پائے گا اور یہ طبقہ ہمیشہ میری امت کے اندر رہے گا لا تزالو یہ جا کر تمہارے ملا سے پوچھو تمہارے مدرسے کے محتویم سے پوچھو لا تزالو کا معنی اور مطلب کہ دنیا میں ایک سیکنڈ ایک لمحہ ایسا نہیں کہ وہ جماعت نہ رہتی ہو وہ کون جماعت ہے جو وقت کے فرعون کو للکار رہی ہے وہ کون جماعت ہے جو ہمارے ماں اور بہنوں کے سروں پر عزت عزت اور پاک دامنی کے دوپٹہ رکھنے کے لیے بے قرار ہے وہ کون جماعت ہے جو فلسطین کے اندر عراق کے اندر اور بوسنیا کے اندر افغانستان کے اندر ان کلیوں کو کھلنے سے پہلے مسلے والوں کا منہ کالا کر رہی ہے اور ان کو زلیل و خوار کرنے کی بات کر رہی ہے یہ دیوبندی جماعت ہے یہ تبلیغی جماعت ہے یہ رضا خانی جماعت ہے وہ قوم جماعت ہے جو افغانستان کے اندر برسر پیکار ہے وہ قوم جماعت ہے میں نام نہیں لے رہا ہوں اللہ کے نبی نے نام نہیں لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت میری امت میں رہے گی جو حق کا علم لے کر باطل کو للکارے گی نظام الدین والے للکار رہے دی والے للکار رہے خانخواہ والے للکار رہے ہیں فاتحہ والے للکار رہے ہیں سال والے للکار رہے ہیں جمع اور چلے والے للکار رہے ہیں اور مکاتب مدارس کے محتمل اور مسجد کا ملا کون للکار رہا ہے اگر للکار رہا ہے وہ اس سب کے اندر شامل ہے آخا نے نام نہیں لیا آخا نے فرمایا تہتر فرقے ستر پر دو جہنم میں اور ایک فرقہ وہ جنت میں اور اس کی خاصیت یہ حق کو لے کر باطل کو للکارے گا وقت کے فرعون کو للکارے گا دیکھو بوسیریا میں کون جام شہادت نوش کر رہا ہے کون ہے جو کشمیر کی وادیوں کے اندر آ کر اپنی ماں اور بہنوں کی قسمت عفت اور پاک دامنی کی چادر چاک چاک ہونے کا انتخاب لے رہا ہے کون ہے جو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہمارے بھائیوں کو جانور سے بدتر سلوک کرنے پر وہ واویلا مچا رہا ہے کون ہے قرآن سے جلتے ہوئے قرآن کے جلتے ہوئے اور راہ کے دھوئے کا امتحان لینے کے لیے میدان کے اندر آیا ہوا ہے وہ کون ہے اللہ کے کلام کو اے کے فارٹی سیون کی گولی چلانے کے بعد جس کے سینے کے اندر آگ بھڑک اٹھتی ہے وہ کون ہے جو ہماری سولہ تیرہ سال کی امت کی بیٹیوں کو یہ یہودی کتے عصمت عزت اور پاک دامنی ان کی جب چاک چاک کرتے ہیں تو یہ اپنی ماں سے اجازت لے کر اپنی بیوی کو بیوہ بنا کر اپنے بچوں کو یتیم کر کر اپنے جسم کے پرخ سے اڑانے والے ہیں وہ کون ہیں جو امت کی فکر کرنے والے وہ کون ہیں جو آقا کی سنت کی فکر کرنے والے وہ کون ہیں یہودیت کو للکارنے والے وہ کون ہیں وقت کے فرعون وقت کے شداد وقت کے قانون کو جو ہے زندہ دفن کرنے والے اگر آپ ہی چلنا اور چھٹی والے مبارک ہم آپ کی جماعت میں شامل ہوں گے اے دیوبندی اگر آپ ہے ہم آپ کی جماعت میں شامل ہوں گے اے خانخواہ والو اگر آپ یہ فریضان کا گا نے خانخواہ کا نام نہیں لیا نبی نے مدرسے کا نام نہیں لیا نبی نے ملا کا نام نہیں لیا نبی کے سامنے مسجد کی فضیلت تھی نبی کے سامنے ذکر کی فضیلت تھی نبی کے سامنے امامی کی فضیلت تھی نبی کے سامنے خانخواہ کی فضیلت تھی نبی کے سامنے دار ارحم تھا نبی کے سامنے صفا چبوترا تھا نبی کے سامنے ریاض الجن تھا ربی کے سامنے حرم کی نمازیں تھی نبی کے سامنے جو ہے مسجد نبوی کی ایک رکعت پچاس ہزار رکعتوں کے برابر تھی سب کچھ رکھ کر نبی یہ فرما رہے تھے راوی کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں قتل کیا جاؤں پھر مجھے اللہ زندگی دے پھر میں شہید کیا جاؤں پھر اللہ مجھے زندگی دے اے نبی مقام نبوت کے بعد کس کے پیچھے آپ جا رہے تھے اے صدیق مقام صدیقیت کے بعد آپ کس کے پیچھے جا رہے تھے کائنات کے اندر نبوت اور صدیقیت کے بعد اگر سب سے اونچا مقام ہے سب سے اونچا مقام ہے سب سے اونچا مقام ہے یہ ان لوگوں کا مقام ہے جن کی جانوں کا سودا میرے رب نے کر لیا یہ کہہ کر ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم لهم الجنہ اے لوگوں تمہارے جان و مال مال کا سودا ہم نے کر لیا ہے اب تمہاری جان تمہاری نہیں اب تمہارا مال تمہارا نہیں بلکہ اس کی توسیق کرانے کے لیے وادن علیہ حقن کی بل انجیل ہم نے توڑے اور انجیل کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا اب کہہ کر بھاگ جاؤ کہ ملا تبلیغ کے خلاف بھاگ رہا تھا دیومن کے خلاف بول رہا تھا ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں اے دیومن کا جھنڈے کے علم بردارو اے تبلیغ کے مرکز نظام الدین کے جھنڈے کو تھامنے والوں اے خواجہ کے دامن کو تھامنے والوں اے اولیاء اللہ کے دامن کو تھامنے والوں تمہیں خواجہ کا دامن مبارک تمہیں احمد رضا خاں کا دامن مبارک تمہیں قاسم نانو کا دامن مبارک تمہیں خانخواہوں کا ذکر مبارک تمہیں مدرسہ صفا کی تعلیم و تعلم مبارک تمہیں مسجد کی اذان مبارک تمہیں ملا کا ممبر اور محراب مبارک لیکن نبی کسی اور چیز کے پیچھے جاتا تھا صدیق کسی اور چیز کا شیدائی تھا وہ کہتے تھے کہ تین مرتبہ انہوں نے کہا زندگی بھی جائے پھر میں جامع شہادت نوش کروں یہ کیا ہے یہ مقام جہاد ہے یہ مقام شہادت ہے جھنڈا کوئی رکھو جب تک یہ جذبہ نہیں آئے گا اس وقت تک وہ جھنڈا اللہ کے یہاں آئی ایس آئی کا ٹھپا اس پر نہیں لگے گا آپ نے دیکھا کہ دلی کے اندر رام بابا نے ایک جو ہے ریالی انہوں نے نکالی احتجاج کیا تو اس میں دیکھا آپ نے عورت کے کپڑے پہن کر ان کو بھاگنا پڑا لیکن اس امت کی ماں نے جنہوں نے اپنے سینوں سے بچوں کے اندر خون دودھ کے قطروں کے ساتھ صلاح الدین ایوبی جیسا جس نے پیدا کیا محمود غزنوی جیسا جس نے محمد بن قاسم جیسا اور جس نے خالد ابن ولید جیسا جری شدید اور بہادر کو پیدا کیا میں آپ کو اگلی جمعہ بتاؤں گا اور وہ واقعہ باقی ہی رہ گیا کہ وہ حضرت جو مسجد کے اندر رو رہے تھے اپنے بیٹے کو فارن بھیج کر وقت کی کمی کی وجہ سے اگلی جمعہ ہم اس کو بیان کریں گے اور ہمارے ماؤں کی تاریخ اتنی تابنا اور اتنی سنہری اور اتنے بہادرانہ کارناموں سے بھری ہے کہ تمہارا مرد عورت کے کپڑے پہن کر منچ سے بھاگتا ہے اور ہماری عورت مردوں کے کپڑے پہن کر افغانستان کی سرزمین میں جامع شہادت دوش کرتی ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں کے ساتھ ہم آپ کے حاضر خدمت ہوں گے حضرات جیسے کہ مسجد کے تعلق سے کہا گیا ہے وقت جیسے جیسے آ رہا ہے منتظمین کی پریشانی بڑھ رہی ہے اور جو حضرات آن لائن سن رہے ہیں یا جو ڈاؤن لوڈ کر کر ہمارے فارن ممالک میں رہنے والے امریکہ میں برطانیہ میں پولینڈ میں جاپان میں سعودی عرب میں خاص طور سے ان حضرات سے گزارش ہے آپ کی چھوٹی سی رقم ہندوستان کی کرنسی بدلنے کی وجہ سے بڑی رقم ہو جاتی ہے آپ کے نظر کرم سے یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا خاص طور سے جو فارن ممالک والے ہیں جو آن لائن یا ڈاؤن لوڈ کر کے سنتے ہیں ان سے معدبانہ درخواست ہے کہ اس طرف توجہ فرمائیں اللہ تبارک تعالیٰ جذبۂ جہاد اور جذبۂ ایمان کے ساتھ ہمیں باقی رکھے اور ہمارا خاتمہ اسی پر فرمائے آمین واخردان الحمد للہ